کر دی اور قرآن کے سننے میں آپ کو اللہ کے آسان سے باقی کر دیا اور تقریباس میں آپ کے اندر اللہ کی عظمت جلال کو پیدا کر دیا اب جب تینوں یہ چیزیں آ جائیں گی تو قرآن تمہارے اندر اترے گا یہ طریقہ ہے رمضان کے اندر قرآن کے لینے کا قرآن کی ہدایت کے لینے کا یہ ہدایت والا قرآن ہے جب یہ انسانوں میں آتا ہے جب کہیں اس سے آتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جا سکتی ہے تو پھر میں آپ میں سات ان شاء اللہ بات کو ختم کر دوں گا دوستوں میں نے کہا کہ قرآن میں اپنی مسلم تاریخ کیا بتائی کٹمبنا یہ رمضان روایت میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور یہ ہے اور پھر دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے یہ لازمی مزدور ہے آپ کے متعلق کیا کہا گیا صاف فتن سے بصیر نذیرہ تمام انسانوں کے لیے بصیر مزید بن کرا ٹھیک ہے آج للناس کے لیے کتاب للناس کے لیے اور جو امت ہے جسے کہ قرآن دیا گیا محمد وسلم کے راستے سے اس کے متعلق کیا کہا گیا وہ پروجیکٹ نہیں ہے یہ بھی لوگوں کے لیے نکالی گئی تاکہ وہ کتاب جو کہ آسمان کو اتنی تمام انسانوں کے لیے اور وہ کتاب جو کہ محمد وسلم کی ذات میں آ کر کھلی اور کھلی اور آج کے آمار کی سورت میں آئی تو وہ ہدایت بن کر آپ کی محنت سے اربوں میں اور تہابوں میں پہنچی اور انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالا اور قرآن کو اپنے اندر لیا اور سمجھایا اور قرآن کی دعوت کو اس طور سے اپنایا کہ وہ خود کے خود وہ قرآن کی عملی کاپیاں تھے قرآن کی عملی مکھے تھے قرآن کے عملی مسلمان تھے لیکن کا دیر کی متعارف جتنے بھی سہارا جس طور پر محمد وسلم کی جتنی شیر ساتھی ہے آپ کا مسلمہ ہے آپ کا نمونہ ہے اسی طور پر دیکھتے کو جب ان میں آیا تو محمد وسلم کی تمام سورتیں اور محمد وسلم کی تمام سورتیں اور آپ کے اخلاق اور آپ کے آماد اور آپ کی دعوت والی محنت ان میں آئی اور پھر وہ اس مقام کو فائد ہو گئے جس مقام کے متعلق اس امت کو نکالا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ روجت جو امت لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے انہیں مٹھائیوں کھلاتی ہے ختم ہونے کے بعد حلوا کیا کہا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے قرآن اور ذمہ داری سب پر ڈال دیتا ہے قرآن اور ذمہ داری سب پر ڈال دیتا ہے کتاب آئی اور کتاب جب آئی تو کتاب کو لینے کے بعد تم اپنے والا نہیں رہے تم خدا والے بنے تم خدا کو مالک بن گئے تم محمد میں تم کے مالک گئے تم ان کی لاگت میں اب جیل نے کیا تمہیں کرنا پڑے گا جو تم نے لال لال بلّہ کہا تو قرآن کو لینا پڑے گا اور جو محمد کو نے کہا تو محمد کے تم کو لینا پڑے گا اور جس طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لیا تھا تو کیا کیا تھا کیا کیا پانی آئے تو اتنی جب غار ہرائی میں بیٹھ گئے تھے نکلے سب پانی رواتے میں آ رہی گرمی جا سکوں ٹھیک ہے کھول کر بیان کرتے بابر طور پہ بیان کرتے پھر نکلے ہیں تو پھر سارے سے نکلے ہیں کہیں تک کھا رہا ہے اللہ کا دلارا تو کہیں پھول بڑھا رہا ہے یا اللہ کا پیارا ہے اگر جس پر یہ تعینات کا وجود سب کا گھر تھا پھول تعینات جس پر کی حیثیت کے اس کے سامنے آتی ہے وہ نبے تنہا ہے لیکن نبیت کے مقام پر فائد ہو کر اور دعوت کے مقام پر فائد ہو کر گاڑیاں سنتا ہے اور دعائیں دیتا ہے سب پھر کھاتا ہے پھول بتاتا ہے اور جو کچھ اس پر آتا ہے اسے چاہتا ہے لیکن انسانیت کو ہدایت کی رنگ سے ہٹنا نہیں دیتا اس کی پوری محنت اس پر ہوتی ہے کہ یہاں تک ابھی جان اور ابھی باہر جاتے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ دین والے بن جائیں تو پھر کھا رہے ہیں آپ کے سارے بارش میں چلا جاتا ہے اور دلدانہ بارش صحیح ہو جاتا ہے اور خون جو گرتا ہے اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے کہ رحمت اللہ علیہ کا خون کہیں زمین پر کیا گرا تو وہ کہیں امت بات نہ ہو جائے اللہ کون انسان نہیں لا ہوں یہ نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں سب چھ کھا رہے ہیں تیر کھا رہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں قرآن کی ہدایت کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئے قرآن والے جس نے قرآن دیا اس نے قرآن کو لے کر اور یہ بات نہیں سکتے بڑی مشکلات ہیں بنانے کی بنانا آگے بڑھ گیا یہ نہیں ہے جو پتہ کیا ہے جو کیا ہے فلا ہے فلا ہے اپنے میں ہمت نہیں ہوتی نا کتنا اچھا تھا ہے داحت میں داخ تاب جمالے کریب ہوتا داحت میں داخ تاب جمالے کریب ہوتا اس سے غریب تو خوش و خدا رہا جہاں کا تھا مسلم کی طاقت نہیں چل رہی دیکھتا ہے ہمارے وہ سلطان محمد سلطان محمد شاہ کی طرح اور میں کیا کہوں تو جا کے میری طرح کونے میں داخ دے کونے میں داخ دے کہ پہارے زمانے پر رکھاؤں تو ہے نہیں تک ہم کیا کریں زمانے کا کیا حقیقت ہے یہ کیا زمانے کا تعلیم ہے کوئی زمانے کا تعلیم نہیں قرآن خدا کی کتاب ہے اور خدا مند تصدیق جیسے ازلی ہے ویسے امدی ہے جیسے قرآن ادبی ہے اور ازلی ہے سے قرآن بھی ادبی ہے زمانے کا کوئی چالیم قرآن تک نہیں پہنچتا جس کی کبھی جاری رہتے ہیں ہی جاری نیزانتے ہیں جن کا قرآن پر یقین نہیں ہے ان کو قرآن کی حقہ نیت پر اور قرآن کی حقیقت پر یقین نہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ زمانے کے تعلیم سے قرآن اسلام کو نہیں کرے گا یہ کا کام ہے اس کا اس کا عزت کو واپس جائے قرآن نبی دین خاص پرسدھ ہے اس کے لیے ہر زمانے میں اس کے اندر ہدایت موجود ہے لیکن دیکھو جس کی ہدایت کے پیچھے چلنا پڑتا ہے اس کے پیچھے ہونا پڑتا ہے نا یہ تم تم اس سے آگے ہوگا امان صاحب کے پیچھے تم نے اتباع کرنی تھی تو آپ نے یہ ہوتا تھا نا کہ امان صاحب آپ پیچھے ہو جائیں ہم آپ سے آگے ہوتے ہیں اسی طور پر قرآن ہدایت اس وقت دے گا جب اس کا پر ایمان بناؤ گے اس سے ہو کر چلے گے اور تم جہاں سے ہم کرتے چلے جاؤ نا جب پرانے کپڑے ان توڑ کرتے ہیں گندم تو کرتے ہو یا پھر سے انتوش کرتے ہو ایسے غلط نظریے بھی پوچھ سکتے ہو اور غلط عقیدے بھی ان کرتے سکتے اور پھر چاہتے ہو کہ قرآن ان ہوئے نظریوں کے مطابق ہو جائے قرآن ان کا مطلب نہیں ہو سکتا قرآن قائد ہے قرآن نام ہے قرآن ہدایت کا بتانے والا ہے وہ حاضی ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ رام اور مجموعی دونوں کے نظریات کے پیچھے چلا جائے چاہے وہ نظریے یورپ سے آئیں چاہے امریکہ سے آئیں چاہے چین پہ ہیں چاہے رشیا پہ ہیں قرآن کی ہدایت ہر قوم کے لیے ہر لوگ کے لیے ہر علاقے کے لیے ہر زمانے میں موجود ہے قرآن کا تعلیم ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو قرآن کی تحریر ہے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ میری مطابق میری طرف کی ایک اور بنا کر نہ دو تب میں سمجھوں کہ تم میں کچھ ہے تمام جنوبی سے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن کی ایک آیت میں جو ہدایت ہے اس جاتی ایک آیت کو بنا کر لے آئے تب میں مانوں گا کہ ہاں تم بات کو دیتے ہو میرے لگ ہیں قرآن کے بچوں میں یعنی کہا آج جو کہا جاتا ہے تو بنانے کے تعلق کو اسلام کا سے قبول کرے گا اسلام نے قبول کیا ہے اور مسلمان قبول کرتے ہیں وہ غربتیں جو تھے اس تعلق سے گھر کر دل سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہیں ہم چاہتے ہیں اسلام تمہارا محتاج نہیں اسلام کو چھوڑ کے انسان کا ایسے گندے اور غریب لوگوں کی ضرورت پڑی جو قرآن کو بدلتے ہیں خود دن سے قرآن انسانوں کو بدلنے کے لیے آتا ہے وہ اس کا محتاج نہیں کہ انسان انسان قرآن کو بدلے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ایسے فرما دیتے ہیں کہ ہم سب ہوں یہ سب جگہ ہے یہ سہول رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہدایت کا سوتا جو نبی پاک کو پاس سے نکلا آپ نے اس ہدایت کے پھیلانے کے لیے پوری اور صحابہ نے جب اسے اپنایا تو وہ بھی اس پر ہاں، تو ہند کا لے کر جان پھرے ہاں، آپ کو تو یاد ہوگا مجھے یاد نہیں کہ ہند کا جان لے کر پھرے اور کہاں کا دس تو دس طرح کا ہم میں ایک بار دن مات میں دو رات میں گھیرے ہوں گے یہ سی کا اشارہ سارا اپنا اس میں نافے صحابی ہیں اور پروان کا ایک شہر ہے اس کو انہوں نے دکھایا وہ بہت ہی جنگل تھا جس میں ہتھیار پہ جائے گوڑے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے جیسی جانور درند تو وہاں پہنچے تو کہنے لگے اور ڈرم رہا ہتھیار پلاؤ دیکھو ہم یہاں اپنی فیملی دکھانا چاہتے ہیں خدا والے محمد ہیں یہاں سے نکل جاؤ اگر نہ نکلے تو صبح تک تمہارا پھول جو ہے ہم تک نہیں آئے گا یہ قتل کر دیے جاتے لکھا ہے اور پہلی کتاب میں آتا ہے وہ تبدیل تاریخوں میں آتا ہے بلال نے تفریح میں لکھا ہے کہ صبح دیکھا گیا تو شیرنی کا اگر چھوٹا سا بچہ تھا تو جاتے بدلی اپنے بچے کو منہ میں پکڑتی ہے بھاگتی ہے اسی طور پر شیرنی اپنے بچے کو منہ میں پکڑے ہوئے سیتے گرندے وغیرہ بھاگ بھاگتے نہیں کرتے اور یہی شاہد ہے پہنچتے ہیں جدائی کو پتا کرتے ہیں مراکز کو پتا کرتے ہیں تو دار دنات کے کنارے پر پہنچتے ہیں دارے آپ کی گوڑی میں اٹلانٹک کو کہتے ہیں تو دار دناتھ کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو اپنے گنگا کے سمندر میں جاتے ہیں گھوڑے کے سمندر میں دے دیتے ہیں اور گھوڑے آپ کہاں تک جائے تیرہ سو مل کر تیرہ ہزار مل رہتا ہے ملتا تک تو کہتے ہیں میاں میں تو تیرے پیغام کو لے کر وہاں تک پہنچاتا چلا جاتا جہاں تک تیرا سلنڈر مجھے راہ دیتا لیکن کیا کروں یہ راہ سے نہیں دیتا انہوں نے کتنے جمع دماغ خدا کے پیغام کو پہنچایا ہے کتنے جمع دماغ خدا کے پیغام کو پہنچایا ہے وہ اکیلے گئے ہیں اور دونوں سے ٹکرائے ہیں اور جو ان سے ٹکرائی ہے وہ ٹوٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس خدا کی دعوت تھی اور خدا کی دعوت تھی ان کے پاس تو جو ان سے ٹکراتا تھا وہ قرآن سے ٹکراتا تھا دعوت ان سے ٹکرانا قرآن سے ٹکرانا ہے اور قرآن سے ٹکرانا خدا سے ٹکرانا ہے تو جو خدا سے ٹکرائے گا کیا ہوگا کتنی چیز ہو جائے گی کیا امریکہ سے ہاتھی ہو جیسے کہ پہلے زمانے میں ابراہ کے ہاتھی تھے اور کل کے ہاتھی آتم دم ہوں گے جیسے آتم وغیرہ ہے کیا تو یہ تک سے بھیج کر آج میں پہلے اختار میں پڑا تو یہ بڑی خراب ہوئی الا کہا بہادر ایک وہ بنا رہے ہیں ہوائی جہاز ایک قسم کا یہ تو ہوگا جس میں سے یعنی راکٹ کے ذریعے سے آئٹم بند ہوئی ہے تو وہ جہاں بھی جائیں گے برساتے کے لیے جائیں گے یہ رحمت اللہ علیہ شان ہے موجودہ کی ہلاکت کے بنے سے پھیلانا یہ ہے موجودہ تعلیم کا انجام تمہاری تمہارے پاس ہوں بس میں خوشی کرے گی جس چاہتے نہ بک پہ آن کا نہ پائے دار کیا ان سنکتوں میں آپ کو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے کہ ان کے پیچھے جاتے ہیں دوستوں دیکھو جس کے پاس قرآن ہے اسے کسی نظریے کی ضرورت نہیں اور جس کے پاس محمد لکھنؤ کی شخصیت ہے اسے کسی دوسری شخصیت سے تباہ کی ضرورت نہیں اور جس کے پاس دین کی طاقت ہے اسے کسی دوسرے کی دعوت سے مریض ہونے کی ضرورت نہیں بس ضرورت اس کی ہے کہ قرآن کے آمان والے بنو اور قرآن کی دعوت کو لے کر نکلو یورپ چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ شمال چلے جاؤ جنوب چلے جاؤ جہاں بھی پہنچو گے خدا تمہارا تمہارے ساتھ ہوگا جیسے دنیا دریا اپنی روح کو چلاتا ہے اسی طور پر اللہ کا دائی جو ہوتا ہے اس کے لیے دعوت کے راستے خدا ان کو بھی خود اشارہ کر دیا سکتا بس ضرورت اس کی ہے کہ خدا کو خدا سمجھتے ہوئے محمد فطر کو محمد سمجھتے ہوئے اور قرآن کو ادب کتاب سمجھتے ہوئے اور اپنی جات قرآن ہی کے آکار میں جانتے ہوئے اپنے آپ کو دو چیزوں کے لیے وقت کر ایک چیز یہ کہ میں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنانی ہے یعنی اپنی زندگی قرآن کے مطابق یعنی محمد وسلم کے مطابق بنانی ہے اور دوسری بات یہ کہ صرف اپنی ہی زندگی نہیں بنانی بلکہ میں نائب نبی ہوں میں خدا کا خریدتا ہوں اس دنیا میں اور مجھ پر لازم ہے کہ خدا کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے تمام انسانوں تک جہاں مجھ سے ہو سکتا ہے اس پیغام کو پہنچاؤں کہ آج میں اپنی بات کو اس بات کا ختم کرتا ہوں کہ دوستوں دو چیزوں کو لے لو کیا ہم نے بننا ہے اور صرف کسی پر اتفاع نہیں کرنا قرآن نے ہمیں بتایا ہے علم عالم متقین اماما اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے آپ آپ ہیں قوموں کا امام آپ ہیں ہدایت والے آپ ہیں قرآن ڈالے اگر آپ میں قرآن آ جائے تو یہ رکھنی ہوئی انسانیت یہ اجڑی ہوئی انسانیت اور یہ اخلاق سے گری ہوئی انسانیت اور یہ لوگوں کو کھا جانے والی درندہ خود انسانیت جس کے مناظر کبھی کہاں ہمارے اسلام میں تو کہیں کہاں میں تو کہیں کہاں دیکھتے ہو کہیں کہاں دیکھتے ہو یہ درندہ خود انسان دنیا کے گندے انسان کہ آج تمہارے محتاج ہو کر آئیں گے تو تم سے کہیں گے کہ قرآن کا عدل ہمیں سکھا دو قرآن کا انصاف ہمیں سکھا دو قرآن کا ایمان ہمیں سکھا دو قرآن کا فصلا ہمیں سکھا دو تم بن جاؤ تمہارے بننے سے دنیا بن جائے گی تم اس وقت حامل ہے خدا کی ہدایت کی اور اس ہدایت کو تم نے اپنا لیا تو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی اور اگر تم نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا تو تم پیچھے کر دیے جائے گے اور دوسرے آگے کر دیے جائیں گے آگے بننے والے دنوں اور ہم کا یا کوئی ٹھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہے دعوت کا ٹھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہو اور ملک در ملک علاقہ در علاقہ ہے اور دن کے طریقوں کو عام کرنے کی کوشش کرو اور یہ رمضان کا مہینہ اس کی دا ہے دیکھو محمد کرتے ہیں اپنی دعوت کرتے شروع کی تھی پتا رمضان ہی میں تارے قرآن اتنا تھا رمضان میں قرآن اتنا تو رمضان ہی سے دعوت شروع ہو گئی اور دین کی تعلیم آئی جو ہوئی ہے بدت وہ کب ہوئی ہے وہ بھی خطرہ رمضان کو ہوئی ہے اور فتح مکہ کب ہوئی ہے وہ بھی رمضان کو ہوئی ہے تو رمضان میں اسلام کی دعوت کی ابتدا اسلام کی تعلیم رمضان میں اور اسلام کی سب سے بڑی فتح پاک مدعم کے بنانے میں ہوئی ہے وہ بھی رمضان میں تو رمضانی بنو رمضانی جانتے ہیں رمضانی بنو رمضانی یعنی کیا رمضان میں ہدایت کا کام کرنے والے بنو اور ایسا رمضان بنو کہ تمہاری برکت سے پورا انسان روحانی بن جائے پوری انسانیت روحانیت والی ہو جائے تو اس کے لیے دیکھو اللہ نے اس ساتھ آپ کے لیے عجیب طریقہ تیار کیا اللہ کے کام ہوتے ہیں رمضان کو لے آؤں دسمبر میں یہ چھوٹے روزے میں چھوٹے دن جن یعنی کے دوسرے لوگوں نے بڑا دن قرار اصل ہوتی ہے نا اصل ہوتی ہے نا تو ہمارے یہاں ایک وہ تھی ملازمت تھی تو ایک عورت تھی اس کی آپ دو دیش کی تھی بات نہیں ہوں گے دو دیش کے ملازمت وہ ایک ہی ہاں تو ہمارے یہاں جنہوں نے بجلی تو تھی نہیں جو ہوتی ہیں کیا لالٹان جیسی ہوتی تھی لمب تھا تو اس کی ایک بچی تھی تو مجھے کہنے لگی پاپا یہ آفتاب یہاں پر تو یہ اہل ہوتے ہیں جو چیزوں کو بھی اٹھا دیکھتے ہیں تو یہ انگریز بہادر جو تھے نا انہوں نے چھوٹے دنوں کا نام رکھا بڑے دن چھوٹے دنوں کا نام رکھ دیا بڑے دن حالانکہ سال کے سب سے چھوٹے ہی تو ہوتے ہیں تو ان چھوٹے دنوں میں اللہ تباری کو تعالیٰ رمضان کو لے آئے اور پھر کیا ہوا کہ وہ بڑے اب تو بنانا چاہیے نا کہ ان کے اثرات کو ہم چھوڑیں اور اپنے رخ پر آئیں اب تو نام بدل کر دن پر وشیشن کر لیا ہے دن میں وہی ہے کہ وہ بڑے کا ہاتھ اور کام چھوڑا کرتے نا چھٹیاں دیا کرتے تھے بڑے لوگوں کی تو ہم بھی بڑے لوگوں کی چھٹیاں دیتے ہیں تو اب میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کے لیے سامان کیا کہ آپ کے چوبیس تاریخ سے لے کر چھ جنوری تک چھٹیوں کا بندے کر لائیں مندر آرے ان سے تو نہیں لگے اب یہ چوبیس سے چھ تک ہاں جی، آج سے چھٹیاں اور دوسری رمضان کافی پچتا پڑتا ہی رمضان پڑتا ہے اور رمضان کا آخری اشیا پڑتا ہے اور یہ ایسا اشیا ہے جس میں جہن سے نجات ملتی ہے تو مجھے سب سے بتاؤ آپ میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جنہیں پورا یقین ہو چکا ہے کہ ہمیں جہنم کی آزادی مل گئی تو یار یہ پسند کے کہہ دو کہ مجھے جہنم کی آزادی مل گئی سرٹیفکیٹ جی، دینے کا مل گیا تو اب جہن سے آزادی کے لیے اور خدا تک پہنچنے کے لیے اگر میں پچھلا چھٹیوں کا اشیا جو ہے پورے کتنے دن کی چھٹی ہوں گے تیرہ دن تیرہ دنوں میں اگر ہم کچھ اللہ ہی کے لیے دے دیں ہاں؟ اور اللہ کے راستے میں نکل جائیں جسے ہم تبدیل چاہتے ہیں اور یہ ایک سب ہے جسے بھائی گنج چاہتے ہیں بھائی گنج نام ہے لاہور سے کچھ آگے کیونکہ ہمیں یہ تبدیلی کام ہوتا رہتا ہے اور اللہ کے فضل سے نہیں کوئی کوئی علاقوں میں تمام دنوں میں تقریباً جمع جاتی ہے سے سب کا ہے وہ تو شور مچاتا رہے کہ ہمارا کام سب کا ہوتا ہے لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ کے نہ لینے والے ان کا کام کہاں کہاں ہوگا تو اللہ کے سبق جب تمام ملکوں میں ہماری جگہ پہ جائیں تب اس کا کام کریں تو اگر ہم وہاں تک فی الحال نہیں پہنچ سکتے تو مجھے کرنے چل رہا تو دے گا کہ ارب اعظم میں اور یورپ میں اور امریکہ میں پتہ نہیں کہاں کام دین کو پھیلائیں گے یہ تو نیت پھر پڑھ لو اور اس کے بعد کے طور پر دیکھو ابھی اب یہ کی مٹھائی کریں گے زیادہ ایک سیل یہ اور میں فوراً میں پوری نہیں کھا سکتا تو میں اگر اجازت میرے بہادر صاحب کی اور ایک گلی نکال کر چکھ لوں تو چکھنے سے مزہ پتا تو چل جائے گا نا کہ پھر مٹھائی کا ہوتی انہیں تو ہمیں آگ بنائی گئی ہے بنائی گئی آپ نے اگر آگ مٹھائی ہے تو اس کی اور گلی سے بھی پتہ چل جائے گا تو میں یوں کہوں کہ میں یوں کہوں کہ اسی طور پر اسی طور پر اگر آپ پورا پوری خالی دور کی اور اس بار کی اپنا نہیں سکتے تو ایک گلی لے لو یعنی یہ جو پچھلا اچھا ہے نا بڑی برکت والا اس کا ہے اسی لیے سب قدر بھی ہے یہ ایک ہزار سال سے زیادہ مبارک ہے اگر ہم اللہ کے راستے میں چلے جائیں یا ان کا میں کہہ رہا تھا وہاں پہ ماشاء اللہ کافی دیر ہمارے وقت بھی جائیں گے کل ہم نمبر تین میں گئے تو یہاں پہ تک لگتے ہیں ارادے کیے ہاں جی؟ تو اگر ہم کچھ چلے جائیں تو ان شاء اللہ یہاں آپ کو بھی ان کی مٹھائی ملے گی اور ایمان تقوا کی کچھ کی آئے گی اور آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ دین کی محنت کس کا مزہ ہوتا ہے

ولا تكن بلا تو میران پتائی تن پہنا اللہ حما کرنا اللہ دن والا سن کھنا اللہ حما دکھاتے اللہ حما والا تو ملنا ود نا تب بھی وزنا حي يا قيوم یہ بندہ گان یا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہمارے فتح کو کرنا اے اللہ عمر یقین سے ہمارے گنہوں کو مالا مال کرنا اے اللہ اپنے تمہارے تعلق قطع کرنا اے اللہ اپنے تمہارے محبت نتیج کرنا اے اللہ اپنے تمہارے سب قطع کرنا اے اللہ اخلاق تعام نتیج کرنا اللہ ہمارے زندہ آزاد کو نوازن بتا کے لیے بنا دے اے اللہ ہمارے داخل کو سنبھال دے اے اللہ ہمارے باتوں کو سنبھال دے اے اللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اے اللہ یہ مقصد کا مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے اے اللہ یہ جہنم آزادی کا مہینہ ہے اے اللہ ہم ایک مہینے میں اے اللہ مقصور کر دے مقصد والا کر دے ہمارے گناہوں کو دے اے اللہ ہمارے گناہوں کے اپرادھ ہماری جانوں پر ہمارے جسموں پر ہمارے روحوں کو ہمارے دلوں کو اور عالم پر دو آپ کے اے امدا عمل ہی سطح کو دائر کرنا دے اپنی رحمت کے تعلق سے بھیج دے اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دے اے اللہ جہنت سے ہمیں آزادی عطا کرنا اللہ اپنے سب کو نصیب کرنا اے اللہ جنت میں داخلہ بغیر حساب و کتاب سے محمد فیصل کی رفاقت سے میسر کرنا کسی استقاب سے میسر کرنا ہم اس سے آج ہو یا نہ آج ہو اے اللہ تو قابل ہے جب دینا چاہتا ہے جسے دیتا ہے تو دے دیا سکتا ہے اے اللہ ہم اپنی نا اہمیت کے بارے اے اللہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے دھوج تیری رحمت پر نظر کرتے ہوئے جو ہمارے گناہوں سے رکھی ہے اے اللہ کے اندر مقصد اے اللہ جس کے سال میں ہمارے گناہوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں اے اللہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ انتہائی پاک کرتے ہوئے گناہوں سے پاک کرتے ہوئے اپنی اے اللہ ہدایات ہوئے ہمیں متعلق فرماتے ہوئے اپنی رحمت سے متدن کرتے ہوئے اے اللہ اپنی اپنے انداز سے اور اللہ قرآن کے رحم سے محمد نسم کے محمد سے آڈی جاتے ہمارے ہمارے دلوں کو چمکاتے ہوئے ہمارے دلوں کو رات سے کر کرنے اپنی بات میں شامل کر لے ہمارے دلوں میں پچا پچاس پیدا کرنا ایک نہ ہمیں تہارت کرنا ایک نہ ہمیں ہدایت کے تہارے رکشت کرنا ایک نہ پورے عالم میں ہدایت کے فوٹو کو ایک نہ جاری کرنا دے محمد نسل کے عالم کو پورے عالم میں زندہ کرنا اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ کرنا اپنے نیوز کے ساتھ زندہ کرنا ایک نہ محمد نسل کی ناصرت کو زندہ فرما آپ کے اخلاق کو زندہ فرما آپ کے معاملات کو اور آپ کی معاشرت کو زندہ فرما اے اللہ محمد تک کے زندے کر آئے وہ اللہ وہ سڑا ہدایت تھا سراپا نیند تھا وہ سراپا رحمت تھا وہ قیامت تک میں اسی طور سے تیری ہدایت کا وہ تیرے انوار کا وہ تیری کا کا وہ تیرے لینے باہر پرتا رہے گا اے اللہ اس ہدایت والے دین سے جس بک کو اپنی حقیقت کے ساتھ اے اللہ دنیا کے تیرے سونے میں دنیا اللہ کو ایک سے بھی زندہ کرنا دے اے اللہ تو تاریخ ہے تو کر سکتا ہے اے اللہ جب چاہتا ہے وہ چاہتا ہے جس کو کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اے اللہ ہم اس سوارک مہینے میں اس قرآن کے ختم کی دعا میں جس پر تو تیرے ندی کے حساب کے مطابق چھ ہزار آمین چاہتے ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمانوں پر انتہائی رحم فرما سردا اللہ مسلمانوں کی بگڑی کو بنا دے اللہ ہماری دھوپ کی کشتی کو بچا دے دو اللہ پورے عالم میں مسلمان جہاں بھی مردے میں ہیں مسلمان جہاں بھی تباہی پر کے عالم میں ہیں جہاں تجھے چھوڑ کر اے اللہ ہم دنیا میں جس ہو چکے تم سے ہٹ کے اے اللہ ہم نے اپنے کو برباد کر لیا اے اللہ ہماری زندگیوں کو نہ دے ہمارے میں اقدار کو نہ دے اللہ ہماری داری کو نہ دے اے اللہ کے احکام سے ہمارے لیے زور لینے کو نہ دے اپنی رحمت کو دے اپنے پیارے نبی کی شان کو دے اور اس کی ہمت ہونے کی وجہ سے ان کے سکتے میں اے اللہ اس ہمت کی ڈگری بنا دے اے اللہ اس ہمت کے حال کو سنا دے اے اللہ اس کے باہر کو بنا دے اس کے باطن کو بنا دے اے اللہ اس کے نام یقین کی تحقیقت کو پیدا کر دے جس میں اپنے توقع کی تحقیقت کو پیدا کر دے اسے پورے عالم پر غالب کرنا ہدایت کے ساتھ غالب کرنا پٹنا کے ساتھ غالب کرنا محمد فصل کے طریقوں کے ساتھ غالب کرنا اے اللہ اس امت کو جس مقام پر سوچا جس مقام کے لیے اے اللہ پورے امت کو پیدا کیا تھا اے اللہ اس امت کے ایک خرچ میں ہدایت کو پورے طور پر ڈالتے ہوئے سموتے ہوئے اے اللہ اس پوری کی پوری امت کو نام پٹنا کی زندگی کے لیے اور محمد فطل کے دین کی دعوت کی زندگی اور خدمت کے لیے اے اللہ قبول فرما دے اے اللہ امت کے تمام حاضرین غائے دور کی جملہ حاجات کا تکفل فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو چھٹا دے فرما داروں مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا اے اللہ امت کے دو تک ساتھ بھی ہیں اور جس حصے میں بھی ہیں اور جس جس سے تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں کو کوشش کرنا فرما اے اللہ اس کے نتیجے کو توڑ کے اے اللہ دین کو زندہ فرما اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ فرما اور شریعت مطالعہ کے مثاب کی اور اللہ غیر سے پیدا فرما اے اللہ دین کے چمکنے میں ہدایت کے آنے میں اے اللہ جو سب تھا جو افراد اور جو شخصیتیں اور جو جو قومیں حال بن چکی ہیں اے اللہ میرے انہیں ہدایت دے دے اور اے اللہ کے تیرے ان اصلی میں اے اللہ وہ ہدایت پر آنے والے نہیں تو اے اللہ ایسے بندے لوگوں سے اے اللہ اس دنیا کو صاف کر دے اور ان چن چن کر ختم کر فرما دے اور مختصر لحاظ یا ہمتوں بے دین بے حیائی کے نقصوں کو اور خاتون کو اور محمد لطف کے دین کو غلط طریقوں سے اور اسے نفت کر کے پیش کرنے والے تک ساتھ کو اے اللہ اس دنیا کو ختم کر دے اے اللہ یہ طریقے جو تیرے محمد فصل کے نام پہ تیرے محمد کی تعلیمات کو جدا کے پیش کر رہے ہیں اے اللہ وہ لوگ ہدایت دے اور اگر ان کے دلوں میں ہدایت نہیں آنی تو اللہ اے اللہ ان کے فتنے سے اس امت کو محفوظ فرما دے یا انہیں ختم کر دے یا شیر ان دنیا پار کر دے کہ ان کے اس رات سے ان کی پوری امت محفوظ ہو جائے اے اللہ اجلا پارلین فتنوں کو وہ جتنے گزر سکتے ہیں اے اللہ ان فتنوں کو اے اللہ خود ختم کر دے کہ کاری حق کر سکتا ہے تو جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اے اللہ جتنے باطل والے طبقات ہیں ان باطل والے طبقات کو اے اللہ حق کے ذریعے سے مخلوط کر کے اے اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر ان کو ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ان ختم کر دے اے اللہ کچھ کتابوں کو تارا تارا کرے اے اللہ کچھ کے نقشوں کو اے اللہ اللہ ان کی سلطنتوں کو لوگ سے محبوب کرنا ان کی حکومتوں کو اے اللہ ملا لوگ کرنا اے اللہ ان کے امبال و اولاد کو اور ان کی طاقتوں کو اے اللہ مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا اے اللہ اللہ ہمارے بہنا کو نہیں دینا وہ اپنے گاؤں کا بہن لینا وہ دینا پورے رکھتا ہے جنت دینا ہم نے دینا تو لگ نہیں تو جنت نہیں سنا ہے سنا چاہے ہم ہاں تو جو باہر کے نا تو یہ سنا ہونا بس سارے نا بس یہ تمہیں نہ ہوئی سنا اے اللہ اے اے اللہ ہمارے ان زندہ دعاؤں کو محمد کے سب کے قبول میں معروف مہینے کے سب کے قبول کروا بے اللہ قرآن کے سب کے قبول کروا بے اللہ قرآن کو ہمارا شکیل بنا اس قرآن کو ہمارا ایمان بنا اے اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں کے اندر اتار اے اللہ اس کے انداز سے ہمیں متندہ کر دے ہمارے آمار کو ہمارے قرآن بنا دے ہمارے یقین کو قرآن والا یقین بنا دے ہمارے دل کو قرآن کے نیل والا دل بنا دے بے اللہ جب تک دل زندہ رہے تیرے دین پر جمے رہیں اوروں کو جماتے رہیں اے رب ہمارے جب اس دنیا سے ہم جائیں تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا رب ہمارے ہمارا کمال ایمان پر خاتمہ کرنا اے اللہ اے اللہ مزا شکتیوں مزا کی شکتیوں سے بچا حضرت مسائل سے بچا اے اللہ فراغ کی شکتیوں سے حفاظت کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے اللہ ہمارا حضر کرنا محمد آس سم کے سب کے ہمیں حصہ نتی کرنا اور اللہ پر جنت میں بغیر کسی حساب کے موت تیرے پندے کام سے بغیر کسی حساب کتاب سے داخل کرنا دے جن کرا تب تر ہننا انت تک تم ملا نہیں لیکن ان تک تک بھاگ رہی اور اللہ جن